سیدی و سندی محبی و محبوبی و مولائی عالم باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد رحمت اللہ علیہ کے اشارے مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آج ہے کان کا محبت کے پان کران میں محبت کے نام دیا کرتا کر در ہے سنا ہے کیا جاٮٔ ہو کے اجڑے جن ہو کے اجڑ جائیں گے جب جو جم ایک دن بتاندان کہاں جائے گا اپنے دل کو بہلانے بتانا گا کہاں جائے گا اپنے دل کو بہلانے حسینوں کے اجڑ جائے

ہاں ہے دل ن سر ویو نان جے پینا چنا ہے دل بھی وہ نا کر کہاں تک تیرے کافی کہاں تک بات بدنامی کہاں تک تیرے کافی کہاں تک بات بدنامی یا مجبور دلھا سردانے کیا مجھ گور انہارے بیا کر سردانی دان خدا کے درد بندو

کیا جانے نہ جائے نگر خدا کے درد مندوں کی مقام درد دل کو بے خبر تو آپ کیا جانے سنا ہے خان محبت کے نئے دیا کرتا شکتا میں جلدی ہوتی پن میں شکتا میں یاد پندر شکتا پن کے سو گانے پندرہ کو لیکن شکستہ کے گوکتا تجلیوں کی ہوتی ہے عطا میں کتا میں تجلیوں کی ہوتی ہے پل میں شکرسان کیا نی سرکل شکر سا گانے کیا سرکل غم کے دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے دل کو جو توڑتا نہیں ہے اللہ کے راستے کا غم نہیں اٹھاتا گناہوں سے بچنے کا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھا کر دل کو توڑتا نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ سے کچھ واسطہ نہیں ہوتا اور یہاں سے یہ معاملہ ہے کہ دل توڑنے پر تو اللہ ملتے ہیں غم اٹھانے پر لیکن یہاں اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم دین پہ چل رہے ہیں اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں ہم کو تو غم آنے شروع ہو گئے مشکل آنے شروع ہوئی گھبرا جاتے ہیں حالانکہ یہی غم غم تو مطلوب ہے غم اٹھائے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملتا مشقت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا تو اللہ تو اتنی بڑی ذات بے محفل ذات ہے وہ کیسے ملے یہ عجیب معاملہ ہے کہ لوگ اللہ کے راستے پہ چلنا بھی چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی غم نہ ہے غم یہ غم تو غذائے انبیاء غذائے اولیاء ہے اس سے گھبرانا نہیں بلکہ غم اٹھا کے اور خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے توفیق ہمیں دی کہ آپ کے راستے کا غم ہم جیسے نالائق ہم جیسے تاکارا اور آپ کے راستے کا غم اٹھا رہے یہ تو اور شکر کرنے کی بات ہے غم مانگنا نہیں چاہیے لیکن جو غم آ جائے اس پہ تسلیم غم رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں اپنے راستے میں چلنے کی توفیق دی اور ٹوٹی بوٹی

کے سودا نہیں ہے دگی میں جس کی کوئی داد غم کی نہیں ہے دگی میں جس کی کوئی گوئی غم کی ایسے بن کے اندر سنسگی کو آ گیا سے میرے گانے جو ظالم منزل کا عظیم شان رہنا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا پھول پھول ہندوستان کا واضح انسان کے شکل المخلوقات ہونے کی وجہ حضرت والا نے شاہ فرمایا رحمۃ اللہ علیہ یہ دنیا کی حیات کھانے پینے کی حیات تو سبھی کو حاصل ہے کہ ادھر کھایا اور صبح لیٹرین میں جمع کرا دیا یہ تو کافی کو بھی حاصل ہے بلکہ ہاتھی کا ایکسپورٹ بھی زیادہ ہے امپورٹ بھی زیادہ ہے تو کیا ہاتھی ہم سے بھی بڑھ گیا ارے میاں ہمارا شرط یہ ہے کہ ہم جو رزق کھائیں وہ خدا پر فدا کر دیں جانور جو رزق کھاتا ہے وہ اللہ پر فدا نہیں کرتا مخلوق پر فدا کرتا ہے وہ ہمارے کام آتا ہے لیکن عبادت نہیں کر سکتا حیوانات کی غذا جو ہے وہ برائے خلق ہے اور برائے خدمت خلق ہے اور انسان کی جو غذا ہے برائے خدمت خالق یہ ہے انسان کا شرم اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہے کہ کوئی جانور عبادت نہیں کر سکتا وہ عبادت کرنے والوں کی خدمت کرے ہمارا ہمارا حل جوتے ہمیں دودھ پلائے ہم دودھ پی کر اللہ کے گیت گائے لیکن آج کل دنیا انسانیت جو ہے اس نے اپنے کو امپورٹ ایکسپورٹ کا آفس بنا رکھا ہے درامد برآمد کا دفتر بنا رکھا ہے جبکہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بہت مبارک ہیں وہ بندے جو اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں اور بہت مبارک ہیں وہ دل جو خدا کی یاد میں درم رہے باقی سب ختم ہونے والا ہے کچھ نہیں رہے گا ایک دن چٹیل میدان ہوگا قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی ہی لیکن ایک انفرادی قیامت ہے وہ آتی رہتی ہے کیسے جو مر گیا اس کی قیامت قائم احدکم فقط ماتا قیامت جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی اور جس طرح سے اجتماعی قیامت اس وقت آئے گی جب روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا اسی طرح جو شخص اللہ سے غافل ہو گیا اس کے قلب کے شامیانے اجڑ گئے اور اس کے قلب کے آسمان اور زمین پر زلزلہ آ گیا اس کے آفتاب اور کمر گر گئے یہ انفرادی قیامت خدا کے غضب سے آتی ہے زبردست بات دوبارہ سنیے حضرت والا نے ارشاد فرمایا قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی ہی لیکن ایک انفرادی قیامت ہے وہ آتی رہتی ہے کیسے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی یہ رامات احدکم فقط قامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی اور جس طرح سے اجتماعی قیامت اس وقت آئے گی جب روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا اسی طرح جو شخص اللہ سے غافل ہو گیا اس کے قلب کے شامیانے ہوجا گئے اور اس کے قلب کے آسمان اور زمین پر زلزلہ آ گیا اس کے آفتاب اور کمر گر گئے یہ انفرادی قیامت خدا کے غضب سے آتی ہے اور یہ خدا کا جب اس کا مستحق آدمی جب ہو جاتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے اللہ سے حضرت نے فرمایا کہ گناہ جب ہوتا ہے نے فرمایا انسان گناہ اللہ کی نافرمانی جبھی کرتا ہے جب وہ اللہ سے قابل اللہ سے قابل ہونا گویا وہ قیامت آ جانا ہے ایک بزرگ دوسرے بزرگ بزرگ کی ملاقات کو جا رہے تھے دن کے بارہ بجے ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے جیٹ گئے پہلے لوگ پیدل ہی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چلے جایا کرتے تھے تو اللہ نے انہیں چڑیوں کی بولی سنوا دی اس درخت پر دو چڑیا آپس میں بات کر رہی تھی کہ جن کے یہاں جا رہے ہیں وہ تو مر چکے ہیں یہ خواب جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا چلو ان کے ورسا سے تعزیتی کر لوں گا جب وہاں پہنچے تو وہ بزرگ خیریت سے بیٹھے تھے اور کیا کہ حضرت چڑیاں بھی جھوٹ بولنے لگی ہیں انہوں نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ آپ بہت ہو چکے ہیں پوچھا کہ کیا وقت تھا بتایا کہ دن کے بارہ بجے ہوں گے فرمایا کہ چڑیوں نے جھوٹ نہیں کہا میں اس وقت اللہ سے غافل ہو گیا تیرا ذکر ہے میری زندگی تیرا بھول نہ میری موت تیرا ذکر ہے میری میری زندگی تیرا موت تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اے اللہ کی ایک سیکنڈ کی صحبت سو برس کی بے ریا اور اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے سچے دل سے کسی اللہ والے سے انسان تعلق قائم کر لے پیر نہ بنائے تو اصلاح کا تربیت کا مشیر ہی بنا لے پیر بنانا بھی فرض نہیں کم سے کم مشورہ تو لیتا رہے لیکن حکیم علومت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی خان بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر بنانے میں مسجد ہے کہ شہر کو تعلق زیادہ بڑھ جاتا ہے اور مریض کی شہر کو اپنے اپنا روحانی باپ سمجھتا ہے اور اگر خالی مشیر بنا لیا تو شیطان بہکا دیتا ہے کہ ارے ہمارے پیر تھوڑے ہی ہیں لہذا جب تک پیر حلوہ کھلائے گا تو وہاں رہے گا اور جس دن ایک ڈنڈا مارا اور کہا نالائق بد نظری کرتا ہے یا ذکر نہیں کرتا تو اسی دن بھاگ جائے گا لیکن بیت ہونے کے بعد اس کو اپنے شہر کی رقمت اور اس سے تعلق بڑھ جاتا ہے جس وجہ سے اصلاح کی کڑوی گولی نگلنا آسان ہو جاتا ہے خواجہ صاحب مستر تھے ڈپٹی کلیکٹر تھے لیکن اپنے شہر حضرت حکیم علومت کو لکھا نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں حضرت نے فرمایا کہ اچھا بس ایک دن خواجہ صاحب باتیں زیادہ کر رہے تھے فرمایا خواجہ صاحب خانقاہ خالی کرو ڈپٹی کلیکٹر ہی آپ کے دماغ میں گھسی ہوئی ہے جب تک ٹر نہیں نکالو گے مسٹر کی ٹر جب تک مس نہیں ہوتی وہ اللہ والا نہیں بن سکتا نکلو یہاں سے خواجہ صاحب نے خانقاہ سے نکل کر میونسپلٹی تھانہ بھون کی جو فٹ پاتھ تھی اس پر اپنا بستر ڈپٹی کلیکٹر کا لگا دیا کار کھڑی ہے چکراسی موجود ہے لوگوں کو ترس آتا تھا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کتنے سخت ہیں لیکن سخت نہیں تھے آپریشن کرنا پڑتا ہے ڈاکٹر کا چاقو ظالم نہیں ہے وہ مشرق پر مہربان ہے جو گردوں کی پتری نکالتا ہے فوراً خواجہ صاحب کو ایک شیر موزوں ہوا اور حکیم علومت میں مسجد کو لکھ کے اندر بھجوا دیا اسی وقت معافی ہو گئی کیا شیر لکھا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری واہ حضرت نے معاف کر دیا اور خلافت سے نوازا ان اسے بیٹھ ہوئے مگر ایک بات یاد آئی کہ مرغی کے پر میں انڈا اکیس دن تسلسل سے ہو تب تب حیات پا جاتی ہے جب حیات پیدا ہوتی ہے تو پھر بچہ ٹوٹ مار کر خود ہی علائق سے علائق سے تعلقات توڑ کر آزاد ہو جاتا ہے پھر وہ زردی کی خوشامد نہیں کرتا گردی کا تو وجود بھی نہیں ہوتا مرغی کی بھی خوشامد نہیں کرتا کہ تعلقات سے مجھے نجات دلائے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی محبت کا درد پیدا ہوتا ہے کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا تو مرغی کے نیچے انڈا تسلسل سے اکیس دن رکھا جائے ایسے ہی فرمایا کہ مرشد کی خدمت میں پوری زندگی میں ایک دفعہ چالیس دن تسلسل سے رہ لو تو حیات مل جائے گی اللہ والی ایمانی حیات پھر خود ہی اپنا مال چگ لے گا اسی عید گاہ میں میرے شہر نے پڑی اسی میں میرے شہر نے اوابین پڑی چاند نکلا ہوا تھا میں ہدایت النا پڑھ رہا تھا حضرت نے اوابین پڑھی اور درخت بہت زیادہ تھے اب تو درخت نہیں ہے اس وقت درخت زیادہ تھے درختوں کے پتوں سے چاند کی روشنی چھن چھن کے زمین پر آ رہی تھی عجیب سہانا منظر تھا شہر کے آؤ نالے ان کی عبادت عجیب انداز کی تھی نماز سے فارغ ہو کے فرمایا حکیم اختر میں اسی عید گاہ میں اسی محراب میں پیدا ہوا ہوں میں نے عرض کیا حضرت آپ یہاں کیسے پیدا ہو سکتے ہیں فرمایا ارے تم سمجھو تم سمجھو اس کو حکیم علومت یہیں تشریف لائے تھے میں یہیں بیٹھ ہوا تھا کسی ولی کے ہاتھ پر بیٹھ ہونا اس کی حیات ایمانی کا آغاز ہوتا ہے کویا کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیٹھ ہونا ایک نئی حیات ایک نئی پیدائش ہے ایمانی زندگی کی پیدائش ہوتی ہے اس لیے میں میر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں چیزیں میرے لیے تاریخ ہیں یا نہیں یہاں کا ہر ذرہ میرے لیے تاریخ ساز ہے دوسری آیت جو خطبے نے تلاوت کی تھی وہ حسن گلائی کا رفیقہ کرام علیہ السلام صدیقین شہداء اور یعنی اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کی صحبت اور ان کی رفاقت ہو تو کیسی ہو اس آیت میں اس کی تفصیل ہے جس کو صاحب تفسیر تفصیل نے یوں فرمایا ہے کہ یہاں حسن گلائی کا رفیقہ معنی میں افعال تعجب کے ہیں ماں احسنا و آٹھ بھی ماں افعال و بھی یہ دو سیلے افعال تعجب کے ہیں یہ حسنا معنی نے ماں احسنا کے ہے کیا مطلب ماں احسنا اولائے کا رفیقہ کیا ہی اچھے رفیق یہ حضرات ہیں یعنی جنت میں لیکن وہ رفاقت فی رفاقت فی دنیا ہی کا ثمرہ ہوگی یعنی جس نے دنیا میں ان پاک بندوں کو اپنا رفیق نہ بنایا ہوگا اس کو وہاں بھی ان حضرات کا ساتھ نصیب نہ ہوگا میرے شہر نے فرمایا کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ ان حضرات سے حاصل کرو کیسے فرمایا اگرچہ یہ آیت جملہ خبریہ ہے لیکن قرآن پاک میں جہاں جملہ خبریہ آتا ہے تو اس میں جملہ انشائیہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے یعنی صورتاً خبر ہے اور در حقیقت اس میں انشائیہ پوشیدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے اچھے رفیق ہیں ان کو اپنا رفیق بنا لو یہ ہم فرما رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے ساتھی ہیں تم اپنی سمجھ سے نہ جانے کس بدترین کو اپنا ہم قریم بنا لو اگر کوئی شخص یہ خبر دے کہ بھائی آج ہمارے یہاں بہترین شامی کباب تیار ہے تو کیا اس خبر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا یا اس سے درخواست کرو گے کہ بھائی صاحب کیا ایک آج کباب کی میرے لیے بھی گنجائش ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ میرے مقبول اور محبوب بندے بہترین رفیق ہیں لہذا ان کو رفیق بنا لو حضرت شاہ الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا فرید الدین اختار رحمۃ اللہ علیہ اپنے کند نامے میں جو یہ فرماتے ہیں کہ بے رفیق ہر کر رہا ہے عشق عمر آگاہ عشق تو یہ اسی آیت سے انہوں نے لیا ہے رفیق مانی ساتھی بغیر رفیق جو اللہ کے عشق کے راستے میں قدم رکھے گا ساری زندگی کتنے ہی پاپڑ دے دے مگر پاپڑ کھانے کو نہیں ملے گا مشقت مفت میں رہے گی لیکن صاحب نسبت نہیں ہو سکے گا اللہ کا راستہ طے نہیں ہو سکو گا بعض لوگوں کی قسمت میں اللہ والوں سے بوجھ عناد اور ان کی تحقیق کے سبب پاپڑ بیچنا تو لکھا ہوتا ہے یعنی محنت عبادت خوب کرتے ہیں لیکن ان کو پاپڑ کھانا نصیب نہیں ہوتا ساری زندگی اللہ کی محبت سے آگاہ نہیں ہوتی اور ناگاہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں کوئی اچھا پاپ دیکھ لیا یا اس کے کچھ چیلے چاپڑے پیدا ہو گئے تو پھر کبر کی سرخ پاپڑی شیطان اس کو کھلا دیتا ہے لہذا حضرت نے فرمایا کہ بہت بڑی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے میرا ذہن منتقل فرمایا کہ عام بے وقوف اور اور بعض خوش ملا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کا کلام ایسے ہی تصور کی باتیں ہوتی ہیں حقیقت میں اہل ظاہر سمجھتے نہیں ہیں یہ حضرات جو کچھ کہتے ہیں قرآن اور حدیث ہی سے کہتے ہیں مگر عوام کی نظریں وہاں تک نہیں پہنچتی فرمایا کہ یہ دو طبقے جو ہیں طبقۂ انبیاء کرام علیہ السلام اور طبقۂ اللہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ان کی عظمت کو سمجھو کہیں ان کو بس ایسے ہی تذکرہ نہ کر دینا یا صرف تعریف کر دی کہ سبحان اللہ صاحب بہت بزرگ آتی ہیں خالی تعریف اولیاء اللہ اور خالی سبحان اللہ سے تمہارا راستہ طے نہیں ہوگا ان کو رفیق بنانے سے راستہ طے ہوگا جمانی صاحب سے فرمایا کہ آپ ٹیک تو لگا رہے ہیں لیکن میرے مضامین کی ٹیکنگ میں کمی نہ آنے پائے اور ٹیک آف بھی کر کر, دیے جائیے اور ٹیک آف بھی کر جائیے میرے مضامین کی ٹیکنگ میں کمی نہ آنے پائے اور ٹیک آف بھی کر جائیے یعنی ہم سب کے قلب و جان کے جہاز اللہ کی طرف اڑ جائیں اور زمین کے شر اور فتنوں سے نفس و شیطان کے شر کے چنگل سے رہائی پاتا ہے جہاز پر حملہ اکثر رن وے پر ہوتا ہے عربوں کی جب اسرائیل سے جنگ ہوئی تو اسرائیل نے مصر کے جہازوں کو رن وے پر ہی تباہ کر دیا تھا جس کے قلب و جان کے جہاز زمینی تعلقات میں مبتلا رہتے ہیں اور زمین کے ایئرپورٹ اور رن وے پر کھڑے رہتے ہیں تو نفس و شیطان کے حملے ان کو وہیں تباہ کر دیتے ہیں اور جو اپنے قلب و جان کو لے کر اللہ کی طرف اڑ گئے وہ جسم سے زمین پر رہتے ہیں اور و روح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں غور سے سنیے جسم سے وہ زمین پر ہے لیکن قلب و روح سے اللہ تعالیٰ کے قرب کی فضاؤں میں ہوتے رہتے ہیں شیطان اور نفس کے چنگل سے اللہ ان کو آزادی دے دیتا ہے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی شادی نہیں ہوئی یا بیوی کا انتقال ہو گیا یا سفر کی حالت میں ہے وہ اگر قلب جہاں اللہ کے ساتھ مشغول نہیں رکھے گا تو عورتوں اور فتنے اور قسم اور, اور اس قسم کی چیزوں میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے لیکن جو سورت زمین پر ہیں مگر اپنے قلب کے اعتبار سے ٹیک آف کیے ہوئے ہیں اور اوڑ رہے ہیں تو زمین والے ان کو کیسے پائیں گے زمین کے فتنا گرد اور زمین کے ستم گرد اور زمین کی جفا کاریاں اور شیطان کے سفارت کار اس کو نہیں پا سکتے لہذا ہمارے اکابر اور بزرگوں نے یہی فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت اور ذکر اللہ کا دوام کرتے ہوئے اسباب معاشیت سے دوری کا التظام رکھو اللہ والوں کی صحبت اور ذکر اللہ پر دوام کرتے ہوئے اسباب معاشیت یعنی گناہوں کے جو ذریعے ہیں اسباب ہیں ان سے دوری کا التظام رکھو کیونکہ جو معاشیت کے قریب ہوگا یعنی گناہ کے قریب ہوگا یا گناہ کے اسباب کے قریب ہوگا وہ بچ نہیں سکتا اس لیے اللہ نے معصیت سے منع ہی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ پس کا حدود اللہ فلا تقربوها جو ہماری حدود ہیں ان حدود کے قریب بھی نہ رہو کیونکہ جو اپنا جانور کھیت سے قریب چرائے گا کسی وقت کی اطلاع ہو سکتا ہے لہذا اللہ کی طرف بھاگو لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کس سے بھاگو اللہ یعنی غیر اللہ سے جان چھوڑا کر اللہ کی طرف آو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا ارے اللہ وہ بھی کافی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں میرا بندہ رہے غریب ہو امیر ہو بیوی ہو یا نہ ہو قید خانہ ہو یا گھر غریبی امیری بادشاہت کچھ بھی ہو جتنے بھی حالات امکانی بندوں کے لیے زمین پر ہو سکتے ہیں اللہ تمہارے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ قبول ہو اللہ تعالیٰ ہم کو یا دن کی خط انتہا کا ہم کو ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ جلد فرما ایسا جلد فرما لے کے اللہ تعالیٰ زمین کے جتنے شر اور کتنے ہیں اللہ تعالیٰ اسے سے ہم کو حفاظت نصیب فرما ان فتنوں سے ہمیں آزاد کر اللہ تعالیٰ اپنا کر اللہ تعالیٰ اپنا مقبول اپنا محبوب اپنا وفادار بنا کر رکھے اللہ بے وفائی سے آپ کی چاہ اللہ آپ سے غفلت اور جرم اور گناہ کے جرم کو بے وفائی سمجھتے اللہ ہمیں اپنی بے وفائی سے حفاظت فرمائے اللہ ہمیں اپنا وفادار اور اپنا جانثار بندہ بنائیے اپنا غلام سچا غلام بنا لیجیے فرما لیجیے اللہ والا بنا لیجیے حاضرین کو بھی اور جو سن رہے ہیں سامعین سامعات اور جو ہمارے متعلقین ہیں اور جو غیر متعلقین بھی ہیں تمام مسلمانوں کو یہ اللہ جلد فرما کر اپنا خاص مقبول اور محبوب بنا لیجیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ہمارے سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما اے کریم ہمارے سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما اے کریم ہمارے سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما اللہ ہم سب کو بے بہار نعمتوں سے دباؤ اللہ کی ساعتیں ساری ساعتیں مبارک ہیں زندگی کا حل رکھا مبارک ہے اگر آپ کی یاد میں گزر جائے خدا کی یاد میں جو لمحہ گزر جائے بس وہ لمحہ مبارک ہے ان کی محبت میں جو آنسو بہ جائے وہ آنسو ہوا ہے ان کے خوف سے جو آنسو نکل جائے وہ آنسو ہوا ہے اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں کی پوری پوری زندگی کو اللہ مبارک بنا دے اللہ یاد کے قابل بنا دے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری جیس کا حاصل ہے جتنا وقت اللہ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں گزر جائے گا وہی ہمارے کام کا بنے گا اور جو غفلت میں گزر گیا ہے خدا نہ خاص اللہ تعالیٰ اس کو معاف رکھا گا اور اللہ تعالیٰ اس غفلت غفلت کے ان غفلت کے ان اوقات کو اللہ تعالیٰ اپنے بے بہا کرم سے بے بہا فضل سے بے بہا رحمت سے بے بہا محبت سے اللہ باغ اس کو اس کی تلافی فرما کرنا دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ